حضرت ابو حریرہ خالد بن زید اور شیبل رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں پھر فریق ثانی بھی اٹھا جو کہ پہلے شخص سے زیادہ سمجھدار تھا اور کہا یہ صحیح کہتا ہے آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں آپ نے فرمایا بات کر اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں نوکر تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا میں نے سو بکریاں اور ایک نوکر دے کر اپنے بیٹے کی جان بخشی کروائی گویا کہ اس شخص کو بتلایا گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو رجم کر دیا جائے گا اس لیے اس نے اس طریقے سے اس کی جان بخشی کروائی پھر میں نے بہت سے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا تیری سو بکریاں اور نوکر تجھے واپس مل جائیں گے تیرے بیٹے کو سو کوڑے لگیں گے اور اے اونیس تو اس کی بیوی کے پاس جا اگر وہ جرم تسلیم کر لے تو اسے رجم کر دے وہ اس کے پاس گئے اور اس عورت نے مان لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیرہ